بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز کے چالیسویں لیکچر کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ فخر تھی اور آج سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے جنرل پروگرامنگ لینگویجز کے بارے میں ان کے ڈسکشن کریں گے مختلف پروگرامنگ لینگویجز کے جو مختلف فیچرز تھے ان کو کمپیئر کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سی چیز کس طریقے سے بہتر تھی اور کیا کس چیز میں خرابی تھی اس سے پچھلے لیکچرز میں ہم متعدد پروگرامنگ لینگویجز اسٹارٹنگ فرام سنو بال پھر Lisp Prolog Java C sharp اور H P P H P and JavaScript کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں اور اس کے لینگویج فیچرز کو ہم دیکھ چکے ہیں تو آج سے ہم جو ڈسکشن کریں گے ہم انہی لینگویجز کے مختلف فیچرز کو کہ میں متعدد بار جب ہم ان فیچرز کو ڈسکس کر رہے تھے تو ان کے پروز اینڈ کونز اور ان میں جو خامیاں یا ان کی جو خوبیاں ہیں ان کے بارے میں میں اشارہ کرتا رہا اور ڈسکشن ہم تھوڑی کرتے رہے تھے لیکن آج سے اور اگلے اینڈ تک یعنی کہ پانچ چھ لیکچرز جو ہمارے ہیں ان تمام لیکچرز میں جن باتوں کو ہم کریں گے ہم اب اس کو زیادہ اس طریقے سے دیکھیں گے کہ کون سی فیچر جو ریڈیبلٹی رائٹیبلٹی اور تھوگنالٹی وہ جو ہمارے ڈیزائن کے اوریجنل پرنسپلس تھے جن کی بیسس پہ ہم پروگرامنگ لینگویج کو کمپیئر کرتے تھے ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں گے تو سب سے پہلے جس چیز کو ہم دیکھیں گے وہ ہے نیمز نیمز کیا چیز ہے جو آپ کی پروگرامنگ لینگویج میں جو آئیڈینٹیفائرس ہیں they all need to be named for example کو ویریبل ہے اس کا نام ہونا چاہیے آپ کے جو سب پروگرامس ہیں ان کا نام ہونا چاہیے انسفود اس کے علاوہ پروگرامنگ لینگویجز میں کچھ اور بھی ورڈز ہوتے ہیں جن کو کی ورڈز یا ریزرو ورڈز کہا جاتا ہے کی ورڈ اور ریزرو میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے میں اس پہ آگے چل کے تذکرہ کروں گا وہ بھی نیم کے زمرے میں آتے ہیں تو جو بھی آپ کی پروگرامنگ لینگویج میں جو نیمز یا ورڈز جو استعمال کیے جا رہے ہیں ہم ان کا سب سے پہلے تذکرہ کریں گے کہ ان کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے اور ان میں کیا کیا ڈیزائن ایشوز ہیں جن کو آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے تو سب سے پہلے آئیے ذرا ان ڈیزائن ایشوز پہ ایک نظر ڈالتے ہیں جو نیمز سے جن کا تعلق ہے there are two three design issues that we need to discuss to start with first of all what is the maximum length of a name that programming language allow talk about the connectors are case sensitive names کے حوالے سے جو پہلی چیز جو ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی پروگرامنگ لینگویج میں جو نیم جو ہے وہ کتنا بڑا میکسیمم وہ الاؤڈ ہے یہ آج کل کی پروگرامنگ لینگویجز میں یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے کیونکہ تقریباً تمام پروگرامنگ لینگویجز ایک طریقے سے آپ کو ان لمیٹیڈ کیریکٹرز کا نام یا آئیڈینٹیفائر لکھنے کی آپ کو اجازت دیتی ہیں لیکن فرام امپلیمنٹیشن ٹو امپلیمنٹیشن اس میں فرق ہو سکتا ہے مثلا uh, یہ ہو سکتا ہے کہ سی پلس پلس میں اگر آپ نام لکھیں تو تیس یا بتیس کیریکٹرز کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ uh, اس کے جو ریمیننگ کیریکٹرز ہیں وہ امپلیمنٹیشن اس کو سپورٹ نہ کرتی ہو کیونکہ یہ پروگرامنگ لینگویج جو ہے وہ اس سلسلے میں میوٹ ہے کہ کتنے کے بعد کتنے سگنیفیکینٹ ہونے چاہیے اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ یہ جب آپ نام کسی آئیڈینٹیفائر کا آپ لکھتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ نام کسی جگہ پہ اسٹور ہونا ہے that is the symbol table جہاں پر اس کے بارے میں انفارمیشن جائے گی اور پھر اس کے بعد وہ ساری جو کمپائلر جو ہے وہ اس انفارمیشن کو یوز کرے گا اور اس کے بعد اس کے مطابق اس پہ آپریشنس پرفارم کیے جائیں گے اس کی ٹائپ اس پہ جو مختلف آپریشنس ہیں کیا یہ کمپیٹیبل ہے اس آپریشن سے یا کہ نہیں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں پروگرامنگ میں اپنے میں تو جب یہ نام کی لینتھ جو ہے نمبر آف کیریکٹرز اس میں اس وجہ سے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں اور خاص طور پہ شروع کی لینگویجز میں جو ارلی پروگرامنگ لینگویج تھی اس میں یہ چیز اس لیے سگنیفیکنٹ تھی کہ نمبر آف کیریکٹرز جو تھے وہ جتنے زیادہ کیریکٹرز ہوں گے ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ اسپیس لی جائے گی اور کیونکہ آپ کی میمری جو ہے دیٹ واز لمیٹڈ آج کل تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے memory is virtually unlimited but in those days memory was limited so جو مختلف پروگرامنگ لینگویجز تھیں فار ایگزامپل فورٹرین وغیرہ وہ چھ کیریکٹرز تک آپ کو نام لکھنے کی یہ ویریبل یا آئیڈینٹیفائرس کے نام لکھنے کی آپ کو اجازت دیتی تھی تو اس سے کیا ہے کہ جب ویریبل کی جب آپ نام کو آپ لمٹ کرتے ہیں اس کی لینتھ کو تو ظاہر ہے کہ آپ میننگ فل نام نہیں لکھ سکتے ایک بڑا زیادہ اگر ویریبل کا نام آپ کر سکیں تو اس میں جو آئیڈینٹیفائر کا نام ہے وہ ایک میننگ فل نام ہو سکتا ہے اور اس سے جو میننگ کنوے کرنا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہم نے لکھا تھا کہ یہ اچھا پروگرام وہ ہوتا ہے جس میں اس میں کامنٹ آپ کو نہ لکھنے پڑے اور کامنٹ نہ لکھنے کی ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ویریبلس اور آئیڈینٹیفائرس کے نام جو ہیں وہ میننگ فل ہوں وہ ایک مقصد کنوے کرتے ہوں اور پڑھنے والے کو فوری طور پہ سمجھ آ جائے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے تو یہ ایک لمبے نام کا فائدہ ہے جس کی وجہ سے لمبے نام ہونا ایک ڈیزائربل فیچر ہے پروگرامنگ لینگویج میں لیکن شروع میں کیونکہ میموری کی لمیٹیشنس کی وجہ سے یہ چیز ایک لمیٹڈ تھی اس وجہ سے جو ناموں کا جو مسئلہ تھا فورٹرین وغیرہ میں وہ کافی مشکل ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے پروگرام کی ریڈیبلٹی سفر کرتی تھی بہرحال آج کل کی پروگرامنگ لینگویجز میں یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے the second important issue is کہ are connectors allowed in programming language جو نام جو اس میں ہے آئیڈینٹیفائرس کے اس میں کنیکٹرز آپ لکھ سکتے ہیں کہ نہیں یہ بھی یاد رہے کہ کنیکٹرز جو ہیں لکھنے کا مقصد کیا ہے یا کنیکٹرز الاؤ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے ویریبل یا آئیڈینٹیفائر کے نامز جو ہیں نام جو ہیں وہ میننگ فل بن سکیں ان میں جس طریقے سے اگر آپ بغیر اسپیس کے کسی ایک لمبے نام کو لکھیں گے جس میں ایک سے زیادہ ورڈز ہوں گے تو وہ پڑھنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے تو یہ جو انڈر اسکور وغیرہ یا اس طرح کے کنیکٹرز جو ہیں یہ اس چیز کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ ان کو سپریٹ کر دیں ایک لفظ کو دوسرے سے اور اس سے اس کا میننگ فل بنا دیں اور ریڈیبلٹی اس کی امپروو کر دیں شروع کی پروگرامنگ لینگویج جس طریقے سے فورٹرین وغیرہ ہے وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی تھی لیکن بعد میں آنے والی پروگرامنگ لینگویجز میں تقریباً سب پروگرامنگ لینگویجز میں کنیکٹرز آر الاؤڈ شروع میں آپ کو یاد ہوگا جو سنو بال پروگرامنگ لینگویج تھی اس میں کنیکٹرز ور الاؤڈ لیکن دوسری پروگرامنگ لینگویجز عام طور پہ وہ کنیکٹرز کو سپورٹ نہیں کرتی تھیں کنیکٹرز نہ ہونے کی ایک وجہ سے جو ایک طریقہ جو لوگوں نے اڈاپٹ کیا وہ یہ تھا کہ ہنگیرین نوٹیشن یوز کرنا شروع کر دی ناموں میں ہنگیرین نوٹیشن سے کیا ہے کہ آپ جو مختلف جو ورڈز جو ہیں اگر ایک سے زیادہ ورڈز آپ یوز کر رہے ہیں ایک نام میں تو ہر ورڈ کا جو پہلا کیریکٹر جو ہے وہ اس کو آپ کیپٹلائز کر دیتے ہیں اور اس سے وہ ریڈیبلٹی امپروو ہو جاتی ہے لیکن یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب آپ کے جو نام جو ہیں لینگویج میں وہ کیس سینسٹو ہوں اکثر پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں ان میں یہ جو نام ہیں یہ کیس سینسٹو نہیں ہے جو ویریبل کا نام آئیڈینٹیفائر یا آپ کے keywords and reserved words programming languages میں آپ کو نظر آئیں گے وہ چاہے آپ کیپٹل لیٹرز میں لکھیں چاہے آپ اپر کیس میں لکھیں چاہے آپ لوہر کیس میں لکھیں وہ ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا اور اکثر پروگرامنگ لینگویجز اس چیز کو ڈسٹنگوش نہیں کرتی کہ کیا یہ اپر کیس میں لکھا گیا ہے یا کہ لوور کیس میں لکھا گیا ہے جو پروگرامنگ لینگویجز سی سے ڈیرائیو ہوئی ہیں جس طریقے C C plus plus Java C sharp اور اس سے ملتی جلتی لینگویجز جو ہیں وہ موسٹلی وہ کیس سینسٹیو ہیں اس کے علاوہ کیس سینسٹیو لینگویج کی ایک اور بڑی ایگزامپل جو ہے وہ that is Modula two programming language Modula two programming language اس لحاظ سے ان سب لینگویجز سے مختلف اور مشکل ہے کہ اس میں جو کی ورڈز یا ریزرو ورڈز جس کا آگے چل کے میں تذکرہ کروں گا جو مثلا آپ کے جو کمانڈس جو ہوتی ہیں پروگرامنگ لینگویج میں فار ایگزامپل آپ کے سوئچ کی اسٹیٹمنٹ ہے یا فور کی اسٹیٹمنٹ ہے یا اسی طریقے سے جو دوسری اسٹیٹمنٹس ہیں ان میں جو کی ورڈز آپ کے استعمال ہوتے ہیں موجولو ٹو میں وہ بھی ہنگیرین نوٹیشن میں لکھے جاتے ہیں تو وہ بعض اوقات یہ بہت مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے کہ یہ یاد رکھنا کہ اس میں کون سا لفظ کیپٹل تھا اور کون سا کیریکٹر کیپٹل نہیں تھا تو اس لحاظ سے موجولا ویری ڈیفیکلٹ لینگویج لیکن بہرحال اگر آپ تھوڑی سی اس میں پروگرامنگ کریں تو you get use to it کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کیس سینسٹو ہونے کی وجہ سے یہ Hungarian notation can be supported but otherwise آپ کو یہ کوئی کنیکٹنگ eh, کیریکٹرز آپ کو استعمال کرنے پڑیں گے and that will improve the readability of your code اب یہ کیس سینسٹو ہونے کا کیا فائدہ یا نقصان ہے سی یا اس طرح کی لینگویجز جو ہیں یہ کیس سینسٹیو ہیں لیکن فورٹرین ایڈا ایڈ ایپ ایسکیل اور جو دوسری لینگویجز عام طور پہ آپ کو نظر آئیں گی وہ کیس سینسٹو نہیں ہے تو جو کیس سینسٹو لینگویج ہے اس کا سب سے بڑا ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اس کا کمپائلر لکھنا آسان ہے کمپائلر کو ان آئیڈینٹیفائرس کو دوسرے کیس میں کنورٹ کر کے یہ چیک نہیں کرنا پڑتا کہ یہ کیا وہی آئیڈینٹیفائر ہے یا کہ نہیں ہے تو ایک لحاظ سے تھوڑی سی آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا کمپائلر ایفیشینٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ دو آئیڈینٹیفائر جو ایک ان میں کیریکٹر استعمال کیے ہوں لیکن ان میں اگر کسی جگہ پہ کوئی کیریکٹر آپ نے کیپٹلائز کر دیا اور کسی جگہ پہ دوسری کیس میں آپ نے اس کو لوور کیس میں لکھا ہے فار ایگزامپل اگر میرا آئیڈینٹیفائر اگر ہو ایکس وائی زیڈ اور اس میں میں ایکس کو کیپٹل کر دوں اور دوسرے کیس میں ایکس وائی زیڈ جس میں تینوں لوور کیس کے ہیں تو یہ بظاہر دیکھنے میں پڑھنے والے کو شاید یہ لگے گا کہ یہ ایک ہی آئیڈینٹیفائر ہے لیکن یہ جب آپ کیس سینسٹو پروگرامنگ لینگویجز جب کرتے ہیں تو یہ ان میں یہ دو مختلف آئیڈینٹیفائرس ہیں تو اس میں ریڈیبلٹی کے بعض اوقات ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیس سینسٹیوٹی عام طور پہ اچھی سمجھی نہیں جاتی اس سے ریڈیبلٹی کے پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں بعض کا اس کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کون سا ویریبل کس طریقے سے لکھا گیا ہے تو کیس سینسٹیوٹی جو لینگویجز فار ایگزامپل ایڈا اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ایڈا کے ڈیزائنرز تھاٹ کہ کیس سینسٹیو ہونے سے اس کی ریڈیبلٹی کم ہو جاتی ہے اور پروگرام کو سمجھنا اور فالو کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ دو مختلف نان جو ہے دو ایک جیسے نام ہوں لیکن وہ دو مختلف اس کے مطلب ہوں تو وہ آپ کو مشکل پیدا کرے گی ریڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہاں پر یہ دیکھیے کہ یہ تینوں چیزیں یعنی کہ نام کی لینتھ کیا وہ کیس سینسٹو ہے یا کہ نہیں اور کیا آپ کنیکٹرز یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ تینوں چیزیں آپس میں بہت حد تک انٹر ریلیٹڈ ہیں اگر آپ کا چھوٹا نام اگر ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں آپ کنیکٹر کدھر یوز کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی کیس سینسٹیوٹی ہے تو شاید کنیکٹر کی اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کیس سینسٹیو نہیں ہے تو آپ کو کنیکٹر کی ضرورت پڑے گی اب اس کے بعد جو ایشو ہے نام کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ کس طرح کے کی ورڈز اور ریزرو ورڈز یہ پروگرامنگ لینگویج سپورٹ کرتی ہے کی ورڈز اور ریزرو ورڈز کیا ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے عام طور پہ ہم عموماً بولتے ہیں تو اس کو ایک دوسرے کے مطلب میں بولتے ہیں انٹرچینج کر لیتے ہیں لیکن ٹیکنیکلی اگر اسپیکنگ اگر اس کو دیکھا جائے تو ان میں تھوڑا سا فرق ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے کی ورڈ کیا ہوتا ہے اور ریزرو ورڈ کیا ہوتا ہے میں آپ کو ایگزامپل کی وجہ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں there are two types of special words one is a keyword and the other one is a reserved word is a word that is special only in certain context for example in Fortran you can have this real X and you can have this real is equal to forty four point seven دونوں میں کیا فرق ہے پہلی اسٹیٹمنٹ جو ہے وین وی سے ریئل ایکس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ X is a variable of type real اور دوسری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ریئل از اے ویریبل جس کو ہم 44.7 یہ جو ویلیو ہے یہ اسائن کر رہے ہیں تو ریئل دونوں جگہ پہ جو کمپائلر جو ہے وہ دیکھے گا کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے کیا یہ ایسی جگہ پہ آیا ہے جہاں پر ڈیکلریشن کی اسٹیٹمنٹ ہے یا کہ اسائنمنٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے اگر یہ ڈیکلریشن کی اسٹیٹمنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ریئل کا مطلب ہے کہ یہاں پر اس کی ویریبل کے ٹائپ آپ بتا رہے ہیں اور اگر یہ اسائنمنٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے تو یہاں پر ریئل جو ہے یہ ایک ویریبل بن جاتا ہے تو کی ورڈ جو ہے is is a word that special only in certain context So real is special in the first context when we declare variable x, but it is not special in the second statement where it is an ordinary variable. Disadvantage of these keywords is that uh, it decreases readability, poor readability, because of these special words. As opposed to these keywords, there are reserved words. A reserved word is a special word that cannot be used as a user-defined name. For example ہمارے جو سی میں انٹ انٹ جو ہے is a reserved word it can not be as as a a variable name name user defined and so forth تو شروع کی لینگویجز جو تھیں وہ کی ورڈس اس میں ہوتے تھے اور بعد میں آنے والی لینگویجز جو ہیں وہ اب سب کی سب تقریباً وہ ریزرو ورڈس کا وہاں پر کانسیپٹ ہے کی ورڈ میں آپ دیکھیے گا کہ ریڈیبلٹی جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے بیکاز ایک ہی نام جو ہے وہ دو مختلف جگہوں پہ دو مختلف کانٹیکس میں یوز ہو رہا ہے اور اس کا مطلب کچھ اور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کمپائلر رائٹر کے لیے بھی بعض اوقات مشکل پیدا ہو جاتی ہے it is slightly more difficult now it is case sensitive it is context sensitive کہ وہ کس کانٹیکس میں یہ نام استعمال ہو رہا ہے اور اس کانٹیکس کے مطابق کمپائلر نے اس کے مطابق کوڈ جنریٹ کرنا ہے تو یہ کمپائلر uh, رائٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ذرا مشکل کام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈیبلٹی کو بھی ڈیکریز کرتا ہے تو کی ورڈ کے بجائے پروگرامنگ لینگویج میں ریزرو ورڈ کا ہونا زیادہ بہتر ہے اب ان ڈسکشنز کے بعد جو آئیڈینٹیفائرز کے حوالے سے جو نیکسٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے اس کی ٹائپ اور اس کی ویلیو کے بارے میں گفتگو کہ ایک جو ویریبل جو ہے وہ یا آئیڈینٹیفائر جو ہے اس کی کیا ٹائپ ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے تو آئیے ذرا ٹائپ کو دیکھتے ہیں کہ ٹائپ کیا چیز ہے گو کہ ہمیں انچویٹیولی تو پتا ہے لیکن I would like to describe it formally اور ایگزیکٹلی ٹائپ کیا چیز ہوتی ہے اور اس میں کن چیزوں کے بارے میں خیال رکھا جاتا ہے اور پھر what are the type determines range of values of variables and the set of that are defined for values of that type in the case of floating point type also determines the precision the value is the contents of the location with which the variable is associated جو ٹائپ جو ہے جو سب سے پہلی چیز جو ہے اس میں دو چیزوں کا آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے there are two things that are important جب ہم ٹائپ کی بات کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ کس طرح کی چیز ہے کہ یہ انٹیجر ہے فلوڈنگ پوائنٹ ہے یا اپنے یوزر ڈیفائن ٹائپ ہے لیکن ٹائپ کے ساتھ جو اور جو امپورٹنٹ چیز جو آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ range of values are also defined کہ یہ میکسیمم uh, انٹیجر کتنا ہو سکتا ہے منیمم انٹیجر کتنا ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو فلوٹنگ پوائنٹ نمبرس کی کیا رینج ہے وٹ ایور جو بھی آپ کو چیزیں تو ٹائپ کے ساتھ نہ صرف اس کا نام بلکہ اس کی رینج آف ویلوز جو کوئی اس کا ویریبل جو آپ ڈکلیئر کریں گے تو وہ لے سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس ٹائپ پہ کیا آپریشن آپ پرفارم کر سکتے ہیں تو ٹائپ میں یہ انفارمیشن بھی شامل ہے کہ یہ اس میں ویلوز کیا آ سکتی ہیں اور کس طرح کے آپریشن اس پہ پرفارم کیے جا سکتے ہیں جو پرمیٹو ڈیٹا ٹائپس ہیں ان میں جو فلوٹنگ پوائنٹ ٹائپ ہے یا ڈیسیمل کی جو ٹائپس اگر ہوں یا ریئل نمبر سے جو ریلیٹڈ جو ٹائپس ہیں تو وہاں پر آپ کو پریسیجن کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے وہ بھی ٹائپ کی ایک حصہ ہے ٹائپ ڈیفینیشن کا کہ اس میں کسی نمبر کی پریسیجن کتنی ہو سکتی ہے تو ٹائپ میں یہ تین چار چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا فرسٹ آف آل اس کا نام کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ویلوز کی رینج کیا ہے تیسری اس پہ آپریشنس کیا کیے جا سکتے ہیں اور چوتھی اس پہ کیا ہے اگر یہ فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ٹائپ کی کوئی چیز ہے اور پھر جب آپ کوئی ویریبل کسی ٹائپ کا بناتے ہیں تو پھر اس پہ جو ویلو اسائن کی جاتی ہے that is the value of that memory cell which is associated with that variable name اور اس میں اس ٹائپ کی جو آپ نے ڈکلیئر کیا ہے اس کی لیگل ویلو ہی ہو سکتی ہے تو یہ بیسک ٹائپ کا کانسیپٹ ہے جب ہم ٹائپ کا کانسیپٹ لے کے آتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بائنڈنگ کا کانسیپٹ بھی چاہیے کہ کسی ویریبل کو کب یہ پتا بتایا جاتا ہے کہ اس کی ٹائپ کون سی ہے یا کمپائلر کو یا انوائرمنٹ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ اس ویریبل کی ٹائپ کیا ہے اور کس سٹیج پہ یہ چیز ڈٹرمن کی جاتی ہے اور اس سے کیا فائدے یا نقصانات ہو سکتے ہیں اور کون کون سی پاسبلٹیز ہیں کس کس جگہ پہ یہ ٹائپ اس کی اسپیسیفائی کی جا سکتی ہے کسی ویریبل کی اور پھر اس پہ کس طریقے سے آپریشن پرفارم کیے جا سکتے ہیں اور مختلف سٹیجز یا مختلف جگہوں پہ جہاں پر ٹائپس بیان کی جا سکتی ہے یا دیکھی جا سکتی ہے ان میں کس میں کیا فائدہ ہے اور کس میں کیا نقصان ہے کس سے کیا ایڈوانٹیج حاصل کیا جا سکتا ہے تو آئیے یہ بائنڈنگ کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں which is a very important and a significant concept programming language کے ڈیزائن کے ویو سے اور پروگرامنگ کے پوائنٹ آف ویو سے دونوں جگہوں پہ یہ بائنڈنگ کا کانسیپٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ تو یہ آپ کو ذرا توجہ اس پہ دینے کی ضرورت ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کے کیا فائدے یا نقصانات ہیں binding is an association such as between an attribute and an entity اور between an operation and symbol binding time is the time at which binding takes place there are five different possible binding times number one language design time for example we bind operator symbols to operations تو یہ بائنڈنگ جو ہے یہ کیا چیز ہے کہ کسی سمبل کا کسی چیز کے ساتھ ایسوسیشن جو ہے دیٹ از بائنڈنگ اس میں ہم وٹ وی ڈو کہ فار ایگزامپل کسی ویریبل ہے اس پہ اس کو ویلو جب ہم اسائن کرتے ہیں دیٹ از آلسو بائنڈنگ جب کوئی نام ہے اس کا کوئی مطلب ہم ڈیفائن کرتے ہیں that is also binding variable ہے اس کی ٹائپ ہم ڈیفائن کرتے ہیں دیٹ از آلسو بائنڈنگ کہ یہ سمبل جو ہے یہ اس ٹائپ کے ساتھ اس کی بائنڈنگ ہو گئی ہے تو بائنڈنگ کا مطلب ہے سمبل کا کسی چیز کے ساتھ اس کی ایسوسیشن بنانا تو there are many different binding times binding time پہ کیا مطلب ہے کہ یہ بائنڈنگ کس وقت یہ ہوتی ہے تو سب سے پہلا جو بائنڈنگ ٹائم ہے that is language definition time language definition time پہ فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ سی لینگویج ہے اس میں فور جب لکھا جائے گا لوور کیس میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہمارا ریزرو ورڈ ہے جس کو ہم یوز کریں گے اٹریشن میں یا لوپ میں so this will be our for statement تو لینگویج ڈیزائن کرتے وقت ہم نے یہ فور کو ایک مطلب سے ہم نے بائنڈ کر دیا ہم نے فکس کر دیا کہ یہ اس کا یہ مطلب ہے اسی طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس لینگویج میں یہ مختلف ڈیٹا ٹائپس آر اویلیبل تو انٹ از لینگویج ڈیفینیشن کے وقت ہم نے بتا دیا کہ is a type and for تو پہلی قسم کی بائنڈنگ جو ہے وہ لینگویج ڈیفینیشن کے وقت ہوتی ہے کہ یہ پلس کا آپریٹر جو ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے ارتھمیٹک آپریشن پرفارم کریں گے انٹیجرز یا فلوڈنگ پوائنٹ نمبرس ایڈ کرنے کے لیے پلس کا آپریٹر یوز کریں گے لیکن یہ کسی اور طرح کے ڈیٹا کے میں یہ شاید استعمال اگر آپ کے مثلاً ریکارڈز ہیں اگر دو آپ کے ریکرڈس ہیں یا دو اسٹرکچرس جو ہیں آپ ان میں ڈائریکٹلی آپ پلس کو نہیں استعمال کر سکیں گے because that is how C language has defined تو لینگویج ڈیفینیشن کے وقت you assign certain meanings symbols and that is binding at the language definition type اس کے بعد جو ہے وہ ہے کہ کمپائلر جب لکھا جا رہا ہے تو اس وقت اس کی بھی بائنڈنگ ہو سکتی ہے وہ کیا چیز ہے آئیے ذرا دیکھتے ہیں the second possible binding we for example we bind floating point representation اس کا کیا مطلب ہے لینگویج امپلیمنٹ جب ہم کر رہے ہیں جب ہم اس کا کمپائلر لکھ رہے ہیں ہم نے کہا کہ یہ انٹیجر ہے یہ ہمارا پلس فلوڈنگ پوائنٹ ہے لیکن یہ فلوٹنگ پوائنٹ نمبر جو ہے یہ اندر میموری میں یا جب ہم ویریبل کے اندر جو زیروز اینڈ ون کی شکل میں یہ کس طریقے سے ریپرزینٹ ہوگا کیا ہم اس میں آئی بی ایم کا اسٹینڈرڈ یوز کریں گے یا ہم کوئی این سی اسٹینڈرڈ اس میں یوز کریں گے کس طرح کا ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ہے جو ہم فلوٹنگ پوائنٹ نمبر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں کتنے نمبر آف ڈیجٹس ہم استعمال کریں گے کتنی بٹس ہم استعمال کریں گے کتنا یہ وائڈ ہوگا انٹیجر کتنا بڑا ہوگا یہ سولہ بیٹ کا ہوگا کہ یہ بتیس بیٹ کا ہوگا اس کی رینج کیا ہے یہ ساری جو چیزیں جو ہیں اگر آپ کو لینگویج کی ڈیفینیشن کے وقت پہ یہ چیز نہیں بتائی گئی اگر یہ بائنڈنگ اس وقت کریٹ نہیں کی گئی تو یہ پھر لینگویج امپلیمنٹیشن کے وقت یہ کریٹ کی جائے گی یہی ڈفرینس مثلا سی اور جوا میں یہ ہے کہ سی میں جو انٹ کی جو ویٹ جو ہے دیٹ از ناٹ ڈیفائنڈ لیکن جاوا میں وہ ڈیفائنڈ ہے کہ یہ اتنا بڑا بتیس بٹ کا ہوگا لیکن سی میں یہ سولہ کا بھی ہو سکتا ہے بتیس کا بھی ہو سکتا ہے چونسٹھ کا بھی ہو سکتا ہے اور وہاں پر یہ کمپائلر جو رائٹر جو ہے وہ اس کو لکھتا ہے اور اس وقت یہ چیز ڈیٹرمن ہوتی ہے کہ یہ انٹیجر کتنا بڑا ہے from compiler to compiler this میں چینج لیکن اگر آپ نے لینگویج ڈیفینیشن کے وقت اس چیز کو ڈیفائن کر دیا ہے تو پھر آپ کے پاس امپلیمنٹیشن میں you don't have a choice آپ کی بائنڈنگ پہلے طے ہو گئی تو یہ تھی کمپائل ٹائم پہ یا امپلیمنٹ کمپائلر رائٹنگ کے ٹائم پہ یا امپلیمنٹیشن کے ٹائم پہ اس کی بائنڈنگ اب جو نیکسٹ جو اسٹیج ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پروگرام لکھتے ہیں تو پھر وہ پروگرام مختلف اسٹیجز سے گزرتا ہے اور پھر مختلف طرح کی بائنڈنگس آتی ہیں وہ کون سی بائنڈنگس ہیں آئیے دیکھتے ہیں the first binding is the compile time binding for example we bind a variable to a type in C اور Java at compile time compile time binding یہ ہے کہ آپ نے پروگرام لکھ لیا اب آپ کمپائلر چلا کمپائلر نے کچھ کام کیا سب سے پہلا یہ ہے کہ جو ویریبلس جو مختلف ہیں مثلا آپ نے کہا کہ انٹ اے تو اب جو اے جو ہے یہ نہ آپ نے لینگویج ڈیفینیشن کے وقت آپ نے اس کو بائنڈ کیا تھا کسی چیز سے نہ آپ نے امپلیمنٹیشن کے وقت آپ نے بائنڈ کیا تھا لیکن یہ جب آپ کا پروگرام جو آپ نے لکھا اور وہ کمپائل ہوا اب یہ اے جو ہے اس کی ٹائپ ڈیٹرمن ہو گئی یہ بائنڈنگ ہو گئی کہ انٹ ٹائپ کا یہ ویریبل اے ہے اسی طریقے سے فلوٹ ٹائپ کا کوئی ویریبل ہو سکتا ہے سو سو فور تو کمپائل جس وقت ہو جاتا ہے آپ کا پروگرام تو اس وقت اس کی ٹائپ ڈیٹرمن ہو جاتی ہے اور یہ کمپائل ٹائم پہ بائنڈنگ ہے اس طرح کی تو جو بھی چیز کمپائل ٹائم پہ ڈیٹرمن ہو جائے گی وہ فکس ہو جائے گی اس بائنڈنگ کو آپ کمپائل ٹائم پہ بائنڈنگ کہیں گے اگر وہ کمپائل ٹائم پہ کوئی چیز فکس نہیں ہوتی اور بعد میں چینج ہو سکتی ہے تو پھر وہ ہے کہ وہ رن ٹائم پہ اس کی بائنڈنگ ہے رن ٹائم پہ بائنڈنگ کس کس طریقے سے پاسبل ہے آئیے ذرا اس کو بھی ایگزامپل کی مدد سے دیکھتے ہیں رن ٹائم پہ binding is we bind a non static local variable to a memory cell the first example of run time binding is کہ آپ uh, ایک نان اسٹیٹک ویریبل ہے آپ نے ایک پوائنٹر کے ذریعے ویریبل کریٹ کیا ہے اب جو پوائنٹر جو ہے وہ اس میمری سیل سے آپ کا وہ اس کی بائنڈنگ کریٹ ہو گئی تو یہ آپ کی نان اسٹیٹک ہے رن ٹائم پہ یہ بائنڈنگ بنی اسی طریقے سے رن ٹائم پہ بائنڈنگ ہو سکتی ہے کہ آپ کی ویریبل کی جو ویلو جو ہے وہ رن ٹائم پہ ڈیٹرمن ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں A is equal to B plus C اب بی اور سی کی جو ویلیوز ہیں ان کو ایڈ کر کے جو ویلیو بنے گی وہ آپ جب ویریبل اے میں ڈالیں گے تو this value is associated with A at run run time time تو یہ یہ پہ چیز چینج بھی ہو رہی ہے تو ڈائنیمکلی چینج بھی ہو رہی ہے لیکن کچھ عرصے کے لیے یہ بائنڈنگ بن بھی رہی ہے تو جب بھی کسی بھی قسم کی ایسوسیشن بنتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی بائنڈنگ بن گئی ایک اور جو ان کے درمیان کی جو اسٹیج ہے دیٹ از کمپائل ٹائم اور رن ٹائم یہ ایک وہ بھی بائنڈنگ بائنڈنگ بائنڈنگ ہوتی ہے and that is known as load time جب آپ کا پروگرام جو ہے وہ ایگزیکیوٹیبل پروگرام جو آبجیکٹ کوڈ جو ہے وہ میموری میں جب لوڈ ہو رہا ہے تو پھر کسی قسم کی بائنڈنگ اس کے ساتھ بن رہی ہے وہ کس قسم کی بائنڈنگ ہے کہ جب آپ کا پروگرام میموری میں لوڈ ہوتا ہے تو پھر آپ کے جو مختلف ویریبلس جو ہیں ان کو میموری لوکیشن ایلوکیٹ ہو جاتی ہیں اگر آپ لیٹ سے فکس میموری لوکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آپ کے جو ویریبلس جو ہیں ان کو میموری میں کچھ ایریا اسائن کر دیا جاتا ہے اور وہ جو ایریا جو ہے وہ جب تک وہ پروگرام چل رہا ہے عموماً اگر آپ اس کو ورچوئل میموری کے کانسیپٹ اگر آپ نہ لے کے آئیں بیچ میں اور ریلوکیشن کے کانسیپٹس نہ اگر آپ اپلائی کریں تو پھر وہ variable is bound to that particular memory location physical memory location اور پھر آپ اسی کا ایڈریس یوز کرتے ہوئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سو so, یہ جو مختلف طرح کی بائنڈنگز جو ہیں یہ سب ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ لینگویج ڈیفینیشن کے وقت اس کے بعد امپلیمنٹیشن کے وقت اس کے بعد کمپائل ہوتے وقت اس کے بعد لوڈ ہوتے وقت اور پھر رن ٹائم کے وقت تو یہ پانچ طرح کی مختلف بائنڈنگس آر پاسبل اور اس سے ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ کیا کیا کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں ہم نے رن ٹائم پہ جو مختلف بائنڈنگس جو ہیں اس کو اس میں ٹائپ کی بائنڈنگ بھی امپورٹنٹ ہے جس میں ہم آگے چل کے جس کا تذکرہ کریں گے لیکن بیسک بائنڈنگ کا کانسیپٹ یہاں پر سمجھانا مقصود تھا کہ بائنڈنگ کا کانسیپٹ کیا ہے کہ کس جگہ پہ کس اسٹیج پہ کسی سمبل کو کسی چیز سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے اور وہ کسی بھی قسم کی ایسوسیشن جو ہے چاہے وہ تھوڑے وقت کے لیے ہو یا وہ پرماننٹ ہو یا وہ ایک لمبے ڈیوریشن کے لیے ہو وہ ایک بائنڈنگ کہلاتی ہے اور یہ بائنڈنگ یہ سگنیفیکنٹ ہے پروگرام کے کانٹیکس کے حوالے سے پروگرام کے سیمینٹک کے حوالے سے بیکاز اسی بائنڈنگ کے ذریعے کسی پروگرام کو مطلب دیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ پروگرام کیا کر رہا ہے اور یہ کیا ایکشن پرفارم کرے گا binding is static if it occurs before run time and remains unchanged throughout the program execution and a binding is dynamic if it occurs during execution اور can change during execution of the program binding کے ساتھ اب جو اگلا کانسیپٹ ہے that is the static static and dynamic binding binding concept کہ eh, کیا ہوتی ہے اور ڈائنامک بائنڈنگ کیا ہوتی ہے اسٹیٹک بائنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بائنڈنگ جو چینج نہ ہو جو فکس ہو اور ڈائنمک کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈائنمکلی چینج ہو رہی ہو تو جو چیز رن ٹائم سے پہلے فکس ہو جائے یعنی کہ جو فرض کریں کہ آپ کی لینگویج ڈیفینیشن کے وقت ہے یا امپلیمنٹیشن کے وقت ہے یا کمپائل ٹائم کے وقت ہے یا لوڈ کے وقت جو چیز فکس ہو گئی ہے وہ اسٹیٹک بائنڈنگ ہے یہ اگر یہ بائنڈنگ چینج نہیں ہو رہی during the execution of the program تو یہ اسٹیٹک ہے اور جو رن ٹائم پہ جو بائنڈنگ ہو رہی ہے وہ ڈائنمک بائنڈنگ ہے اس کی ایک ایگزامپل ہم نے دیکھی تھی کہ ویریبل کو جو ہم ویلو اسائن کرتے ہیں that is a dynamic binding اور اس سے پہلے جو باقی ساری جو تھیں وہ ہم نے فار ایگزامپل فور کا کیا مطلب ہے دیٹ از uh, کیونکہ یہ لینگویج ڈیفینیشن ٹائم پہ یہ ڈیفائن کیا گیا ہے دس از بائنڈنگ انٹیجر کی کتنی ہونی چاہیے کیونکہ یہ امپلیمنٹیشن کے وقت یہ ڈیفائن کیا گیا ہے this is static binding variable کی ٹائپ کیا ہے فار ایگزامپل انٹ اے جو ہے وہ کیا چیز ہے اب کیونکہ یہ کمپائل ٹائم پہ یہ چیز ڈیفائن ہو جاتی ہے اور یہ بائنڈ ہو گیا ہے اور اگر آپ کی لینگویج ایسی ہے جو یہ ٹائپ کسی ویریبل کی آپ نے ایک بار ڈکلیئر کر دی تو اس کے بعد اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا ڈیورنگ ایگزیکشن تو پھر once again this is static binding لیکن اگر ٹائپ چینج ہو سکے جس طریقے سے ہم نے مختلف پروگرامنگ لینگویجز میں سنو بال میں دیکھا جاوا اسکرپٹ میں دیکھا پی ایچ پی میں دیکھا جہاں پر آپ کی ٹائپ چینج ہو سکتی ہے تو وہ that would be dynamic binding so static binding and dynamic binding جو کمپائل ٹائم سے جو رن ٹائم سے پہلے جو ہے اور جو چیز فکس ہو گئی اور چینج نہیں ہوگی دیٹ از اسٹیٹک بائنڈنگ اور جو رن ٹائم پہ ہے جو چینج ہو رہی ہے اور نئی بائنڈنگ ڈیفائن کی جا رہی ہے رن ٹائم پہ that is dynamic binding there are different type bindings and the question is how is a type specified and when does the binding take place if static type میں be specified by either an explicit or an implicit declaration first happens variable program declare P L one basic they provide ڈیکلبلٹی but this advantages reliability binding کا جو ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہے وہ ہے کسی ویریبل یا آئیڈینٹیفائر کی ٹائپ سے تعلق ہے اس کا کہ یہ ٹائپ جو ہے وہ کسی ویریبل کے ساتھ کس وقت ایسوسیٹ کی جاتی ہے کس وقت بائنڈ ہوتی ہے کیا یہ چینج ہو سکتی ہے کہ نہیں چینج ہو سکتی اور اس کی کانسیکوینس کیا ہیں تو سب سے پہلے جو اسٹیٹک بائنڈنگ ٹائپ کی ہم اس کو کہیں گے کہ جہاں پر آپ ویریبل کو امپلسٹلی یا ایکسپلسٹلی آپ ڈکلیئر کر دیں ایکسپلسٹلی ڈکلیئر کرنا جس طریقے سے ہم نے پروگرامنگ لینگویجز سی ایڈا جاوا سی شارپ اور اس طرح کی پروگرامنگ لینگویجز میں ہم نے دیکھا کہ ہر ویریبل کو ڈکلیئر کرنا ضروری ہے before it can be used تو ہم کہتے ہیں اینٹ اے این سی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اے کو یوز نہیں کر سکتے جب تک آپ نے اس کی ٹائپ ڈکلیئر نہیں کیا آپ نے کہا اینٹ اے تو آپ نے ٹائپ بتا دی اور اس کے بعد پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں and type its does not change throughout the execution so یہ ہے static binding of the type with the variable اور دی آئیڈینٹیفائر دوسری طرح ہے جہاں پر امپلسٹلی ڈکلیئر کیا جاتا ہے بیسک میں جو شروع کی ورژنس تھیں فورٹرین پی ایل ون اس میں امپلسٹ ٹائپ ڈیکلریشن ہے کہ آپ کوئی ویریبل آپ جب استعمال کرتے ہیں اگر آپ نے اس ویریبل کی ٹائپ ایکسپلسٹلی آپ نے ڈکلیئر نہیں کی تو اس ویریبل کے پہلے کیریکٹر کو دیکھا جاتا ہے اور اس سے ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ اس کی ٹائپ کیا ہے تو مثلاً فورٹرین میں اگر آئی جے کے ایل ایم این سے کوئی پہلا کیریکٹر ہو کسی ویریبل کا تو یہ انٹیجرز ہیں اگر آپ نے اس کو ریئل ایکسپلسٹلی ڈکلیئر نہیں کیا ادروائز باقی جو ہیں وہ ریئل نمبر آپ کے ہوتے ہیں تو یہ امپلسٹ ہے لیکن دونوں کیسز میں امپلسٹ ہو یا ایکسپلسٹ ان دونوں کیسز میں جو ہمارے پاس جو جو ہیں یہ ہم اسٹیٹک کے زمرے میں لے رہے ہیں کہ اس کی ٹائپ ہم چینج نہیں کریں گے کسی بھی ویریبل کی وہ ٹائپ فکس ہو جاتی ہے جو یہ this would be static dynamic وہ ہوگی جہاں پر ٹائپ آپ کی رن ٹائم پہ کسی ویریبل کی آپ چینج کر دیں جس طریقے سے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ سنو بال اسکرپٹ پی ایچ پی ان طرح کی پروگرامنگ لینگویج میں ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہے وہ ڈائنمک ہے from one statement to the next اس کی ٹائپ چینج ہو سکتی ہے depending of the variable where this variable is use بہرحال اس کا ہم آگے چل کے تذکرہ کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے امپلسٹ اور ایکسپلسٹ میں یہ ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی ویریبل کی ٹائپ آپ کو ڈکلیئر ایکسپلسٹلی نہ کرنی پڑے تو تھوڑی سی آپ کی ایفرٹ بچ سکتی ہے کیونکہ آپ نے وہ ایک ڈکلیئر کی اسٹیٹمنٹ آپ نے بچا دی تو یہ آپ کی رائٹیبلٹی امپروو ہو گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریڈیبلٹی اور ریلائبلٹی بہت کم ہو جاتی ہے بیکاز uh, اکثر اوقات پڑھنے والے کو دھوکہ ہو جاتا ہے you are not really sure کہ اس کی ٹائپ کیا ہے اور اس میں بہت سارے ریلائبلٹی کے ایشوز آتے ہیں تو اب جو پروگرامنگ لینگویجز آ رہی ہیں ان میں uh, زیادہ تر جو uh, بڑے پروگرامس کو لکھنے کے لیے آ رہی ہیں جس طریقے ہے جاوا یا سی شارپ ہے یا سی پلس پلس ہے یا اس طرح کی لینگویج ہیں اس میں آپ کو ایکسپلسٹ ٹائپ کی ضرورت ہے امپلسٹ ٹائپ سے وہ یہ لینگویجز سپورٹ نہیں کرتی کیونکہ اس میں رائٹیبلٹی تو بہتر ہے لیکن ریلائبلٹی اینڈ سفر کرتی ہے بہرحال آئیے واپس چلتے ہیں اور ذرا ٹائپ بائنڈنگ کو دوبارہ دیکھتے ہیں dynamic type binding is specified through an assignment statement for example in snow ball we have list is equal to my name so this is a دیکھ اسٹیٹمنٹ فائیو سو بہتمنٹ دس ویلو اور type binding flexibility dynamic binding uh, جو ہے جو ہم نے سنو بال میں دیکھی ہم نے پی ایچ پی میں دیکھی ہم جاوا اسکرپٹ میں دیکھی کانسیپٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اسٹیٹمنٹ سے دوسرے اسٹیٹمنٹ پہ جب ویریبل کا کانٹیکس چینج ہوتا ہے اس کو جو ویلیو جو اسائن کی جاتی ہے اس ویلیو پہ اس کی ٹائپ ڈٹرمن ہوتی ہے اور اس کو وہ نئی ٹائپ مل جاتی ہے اس کا جو نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کمپائلر جو ہے وہ ایرر چیکنگ اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ ایٹ رن ٹائم آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ اس کی ٹائپ کیا ہوگی اور پھر اگر آپ نے اگلی اسٹیٹمنٹ میں اس ویریبل کو یوز کیا ہے then you would need to say کہ بھائی کیا یہ کمپیٹیبل ہے اگر یہ اسٹرنگ تھا آپ نے اس کو ایڈ کر دیا uh, دوسرے اس سے تو کس طرح کے آپ کو ریزلٹس ہوں گے تو کمپائل ٹائم پہ جب ڈائنمک uh, uh, اس طریقے سے اسائنمنٹ ہو رہی ہو ٹائپ کی ٹائپ چینج ہو رہی ہو تو پھر آپریٹرس کون سا آپریٹر اپلیکیبل ہے اور کون سا آپریٹر اپلیکیبل نہیں ہے کمپائل ٹائم پہ اس کو چیک کرنا بڑا مشکل ہے کمپیٹیبلٹی کے بڑے ایشو آ جاتے ہیں ریلائبلٹی کے بڑے ایشو آ جاتے ہیں پروگرام کا لاجک فالو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے فلیکسیبلٹی اپنی جگہ پہ ہے ظاہر ہے کہ آپ کو ویریبل دوبارہ ڈکلیئر نہیں کرنا پڑ رہا اور وہ اسی ویریبل کو آپ مختلف کانٹیکس میں آپ یوز کر رہے ہیں ایک اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج جو ہے وہ یہ ہے کہ پولیمارفزم کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے پولیمارفزم میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک طریقے سے ڈائنامک ٹائپ ہی ہے جو رن ٹائم پہ یہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ یہ جو پوائنٹر جو ہے یہ اصل میں کس طرح کے یہ آبجیکٹ کا پوائنٹر ہے اگر ایک آپ کے پاس آبجیکٹ کلاس ہے اور اس سے ملٹیپل انہریٹنس ہو رہی ہے اس سے انہیریٹنس ہو رہی ہے مختلف کلاسز بن رہی ہیں اس کی سب کلاسز ہیں تو جب آپ اس کا پوائنٹر یوز کرتے ہیں اور آپ مثلاً سی پلس پلس میں ورچوئل فنکشنز یوز کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جو سب کلاس کا ایکچولی ویریبل ہے وہ استعمال ہوتا ہے وہ آبجیکٹ استعمال ہوتا ہے تو اس سے آپ کو یہ پالیمارفک بہیویئر ہوتا ہے اگر یہ ڈائنامک ٹائپنگ نہ ہوتی اگر رن ٹائم پہ ٹائپ کو ڈیسائیڈ نہ کیا جاتا تو پھر یہ یا اس طرح کی چیزیں آپ نہیں کر سکتے تو یہ جنیرک پروگرامنگ اس سے آسان ہوتی ہے بٹ اس کی کاسٹ کیا ہے کہ یہ سارا چیک جو ہے آپ کو رن ٹائم پہ کرنا پڑ رہا ہے رن ٹائم پہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کی ٹائپ کیا ہے اور اس پہ کیا آپریشن پرفارم کیے جا سکتے ہیں اور کیا کچھ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے تو یہ اس کی بائنڈنگز جو ہیں یہ رن ٹائم پہ ہوتی ہیں اور جو کوڈ جو ہے ظاہر ہے کہ یہ رن ٹائم پہ جو آپ کام کریں گے اس طرح کے چیکنگ کا تو اس کو ذرا ٹائم زیادہ لگے گا اگر کمپائل ٹائم پہ آپ یہ کام کریں گے تو جو کچھ بھی کوڈ جو ہے وہ سارا اس وقت کمپائل ہو کے وہاں پر پڑا ہے اور آپ کو رن ٹائم پہ اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں بیکاز یو نو کہ this is what this variable is and this is what the operation is تو کون سا فنکشن فار ایگزامپل پرفارم کرنا ہے یہاں پر آپ کو رن ٹائم پہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا اور اگر آپ کی اسٹیٹک بائنڈنگ ہے تو وہ کمپائل ٹائم کے آپ کو پتا ہے and and you simply point to that that function function call so efficiency کے ایشوز ہیں لیکن فلیکسیبلٹی بھی ہے لیکن فلیکسیبلٹی کے ساتھ ساتھ ریلائبلٹی اور کمپائل ٹائم پہ ایرر چیکنگ کے بہت بڑے ایشوز ہیں تو یہ ڈائنمک بائنڈنگ جو ہے یہ پالیمارفزم کے کیس میں تو بہت اچھا پاورفل میکینزم پرووائڈ کرتا ہے لیکن عام طور پہ جس طریقے سے سنو بال میں یا پی ایچ پی یا جاوا اسکرپٹ میں ہم نے دیکھا کہ اسائنمنٹس کے ساتھ آپ اس کی ٹائپ چینج کر رہے ہیں یہ بہت ان ریلائبل قسم کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے اور بعض اوقات بڑے ڈینجرس قسم کے آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں تو ڈائنامک بائنڈنگ ٹائپ کی جو ہے وہ اتنا اچھا کانسیپٹ نہیں ہے فلیکسیبلٹی ہے لیکن اس کو ذرا کنٹرول طریقے سے استعمال کرنا چاہیے then we have the storage bindings at what time we associate uh, the memory location with that particular name. So the categories of variables by lifetime, the first one is static, which is bound to memory cells before execution begins and remains bound to the same memory cell throughout the execution. For example, in Fortran 77, all variables are statically bound, and in C when we have static variables, uh, they are bound to a fixed memory location. Advantage of uh, such variables is that uh, it is efficient. We have direct addressing. We do not need indirect addressing. They are history sensitive. We can keep the old values, and they are supported in subprogram. The disadvantage of such variable lack flexibility and when you have static variables takes memory cell there exact have recursion static variable کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ کسی فنکشن میں یا کسی پروگرام میں ویریبلس آپ نے ڈکلیئر کیا تو فنکشن کے اندر جو ویریبل آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے وہ فکسڈ میموری لوکیشن کے ساتھ وہ ہو گیا اس کی بائنڈنگ فکس ہو گئی تو فورٹرین میں جب آپ سب پروگرام کے اندر جو آپ ویریبل اپنے ڈکلیئر کرتے تھے تو وہ ویریبلس جو ہے وہ فکس ہو جاتے ہیں میموری لوکیشن کے ساتھ from one execution to the next execution of that sub program اس کی میموری لوکیشن چینج نہیں ہوتی یہ کانسیپٹ بالکل تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے جس طریقے سے آپ سی میں اسٹیٹک ویریبلس آپ سب پروگرامس میں آپ یوز کرتے ہیں آپ اپنے فنکشن میں جب آپ نے ایک اسٹیٹک ویریبل یوز کیا تو یہ جو اسٹیٹک ویریبل ہے یہ فکس رہتا ہے from one execution to the other اس کی میموری لوکیشن چینج نہیں ہوتی اور میموری لوکیشن چینج نہ ہونے کی وجہ سے اس میں جو پرانی ویلو آپ نے اسٹور کی ہوتی ہے وہ رہتی ہے اور پھر آپ اس ویلو کو پرانی ویلو کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں ڈس ایڈوانٹیج اسٹیٹک ویریبلس کا یہ ہے کہ اگر آپ کی لینگویج صرف اسٹیٹک ویریبلس کو سپورٹ کر رہی ہو یعنی کہ جب آپ سیونٹی سیون کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جس طرح سب پروگرامس ہیں تو اس کیس میں میں ریکرجن ریکرجن سپورٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک پروگرام اپنے آپ کو کال کرتا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہی میموری لوکیشن استعمال ہو رہی ہے انہی ویریبلس کے نام کے لیے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اگلی بار وہ ریکرسولی اس سب پروگرام کو کال اپ کریں گے تو پرانی ویلو کے کیونکہ میموری لوکیشن وہی ہے it is the same address exactly وہی فکس لوکیشن ہے تو پرانی ویلو کو اوور کر دے گا تو ریکرسو کال جو ہیں وہ پرانی جو پہلی آپ نے اسٹیک پہ فرض کریں اپنے اس کی ریکرشن چل رہی ہیں تو وہ سب جو ہے وہ پرانی ویلوز کو اوور کرتے جائیں گے and when the function comes back to the previous call جہاں سے اس کو کو ریکرسو کال انیشیٹ کیا گیا تھا تو وہ it would have lost its context in that sense کہ وہاں پر ویریبلس کی ویلوز چینج ہو چکی ہوں گی اینڈ پھر اس کے بعد جو آگے جو چیز چلے گی وہ میننگ لیس ہوگی تو جو اسٹیٹک ویریبلس جو ہیں اگر آپ کی لینگویج صرف اسٹیٹک ویریبلس eh, کو سپورٹ کر رہی ہے جس طریقے سے فورٹن سیونٹی سیون تھی تو پھر ریکرجن آپ اسے سپورٹ نہیں کر سکتے اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ جب اسٹیٹک ویریبلس ہوں گے تو ایک بار کمپائل ہو گیا آپ کو میموری لوکیشن اس کی فکس کر دی تو all you have is direct addressing اگر یہ ویریبل اسٹیٹک نہیں ہے جس طریقے سے سی میں عام طور پہ ویریبل ہوتے ہیں وچ آر سب پروگرام میں جو ویریبلس ہیں دوز آر ناٹ اسٹیٹک ہر کال میں اس اس کا کا ایک نیا انسٹنس بنتا ہے ویریبل اور وہ اسٹیک اسٹیک پہ رکھے جاتے ہیں جس کو ڈائنامک ویریبل کہتے ہیں ہم آگے چل کے اس کو دیکھیں گے ان دس پرٹیکولر کیس وہ انڈائریکٹ ایڈریسنگ ہے وہ ڈائریکٹ ایڈریسنگ نہیں ہے کیونکہ ہر بار اس کا ایڈریس چینج ہو رہا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ اب اس کا ایڈریس کیا ہے تو وہ انڈائریکٹ ایڈریسنگ کا میکنیزم ہوگا تو ایک لیول آف انڈائریکٹ یوز کی جا رہی ہے and it is slightly less efficient than فورٹ بٹ اس کا ایڈوانٹیج ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہے کہ ریکرسو پروگرامس کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فلیکسیبلٹی آپ کو مل جاتی ہے تو یہ اسٹیٹک کا تھوڑا سا فائدہ اور نقصان جو دوسری چیز جو ہم نے دیکھی وہ stack dynamic variable stack dynamic variable کیا ہے یہ اسٹیٹک کے اپوزٹ ہے اس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ ویریبلس جو ہیں جو ایک سب پروگرام میں آپ نے ڈکلیئر کیے ہیں جب اس پروگرام کو آپ کال کرتے ہیں سب فنکشن کو آپ کال کرتے ہیں تو پھر ان کی جو ویریبل جو ہیں وہ پورے کے پورا ایک ایکٹیویشن ریکارڈ بن جاتا ہے اور وہ سٹیک پہ وہ رکھے جاتے ہیں اور پھر وہ ان ویریبلس کی ویلیو استعمال ہوتی ہے اور جب اس کی ایکٹیویشن ختم ہوتی ہے سب پروگرام کی کال ختم ہوتی ہے تو پھر وہ سٹیک سے وہ چیز اتر جاتی ہے اور آپ کو پرانا کانٹیکس مل جاتا ہے پرانا ایکٹیویشن ریکارڈ جہاں سے آپ نے کال کیا ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے تو یہاں پر ون لیول آف انڈائریکشن آ گیا یہاں پر آپ کو ریکرجن مل گئی لیکن تھوڑی سی آپ کو ایفیشنسی آپ کو لوز کرنی پڑے گی سو یہ ان میں ویریبلس ویریبلس اور اسٹیٹک میں یہ تھوڑا سا فرق ہے آج کل جتنی پروگرامنگ لینگویجز ہیں وہ ساری کی ساری اسٹیک ڈائنمک ویریبلس کو سپورٹ کرتی ہیں بائی ڈیفالٹ کوئی لینگویج بھی اسٹیٹک ویریبلس کو ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز کو اگر دیکھا جائے تو اسٹیٹک ویریبلس کو سپورٹ نہیں کرتی ایون جو فورٹرین کی آج کل کی جو لیٹسٹ ورژنس جو ہیں وہ اب اسٹیک ڈائنامک ویریبلس کو سپورٹ کرتی ہیں because they need to support recursion اور ریکرجن اگر سپورٹ کرنی ہے تو آپ کو اسٹیک ڈائنامک ویریبلس کی ضرورت ہے آپ اسٹیٹک ویریبل سے کام اپنا نہیں چلا سکتے ہیں then there are third type of variables these are explicit heap dynamic variables these variables deallocate بائیڈیکٹس ایڈوانٹیج آف ہیپ ڈائنا variables is they provide dynamic storage management and disadvantages they are inefficient and may be unreliable also تو اب جو نیکسٹ ٹائپ کے جو ویریبلس جو ہیں those are heap dynamic variable stack dynamic تو ہم نے دیکھے کہ جو سب پروگرام کے جو ویریبل ہیں ہیپ ڈائنامک وہ ہیں جو آپ ڈائنامکلی ایٹ رن ٹائم آپ بناتے ہیں سی پلس پلس میں جو آپ پوائنٹر کے ذریعے جو ہیں وہ آپ کے جو ویریبلس ہیں دوز آر ہیپ ڈائنامک جب آپ نیو کا آپریٹر کال کرتے ہیں سی میں آپ میلوک کا فنکشن کال کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ میموری ہیپ سے ڈائنامکلی ملتی ہے and then you can use that memory اور پھر اس کو آپ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں اس ویریبل کو ونس اگین ریمبر کہ ویریبل کیا چیز ہے ایک میموری لوکیشن کا نام ہے ایک سیل کا نام ہے جہاں پر آپ کچھ ڈیٹا رکھتے ہیں جاوا میں جتنے آبجیکٹس ہیں they are all heap dynamic سارے آبجیکٹس آپ کو یاد ہوگا آپ کو نیو کر کے آپ کو بنانے پڑتے ہیں ہیپ ڈائنامک ویریبلس کیونکہ یہ رن ٹائم پہ کریٹ ہوتے ہیں اور رن ٹائم پہ اس کا ایڈریس ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے ویریبلس یہ slightly it is inefficient because memory allocation and deallocation run time پہ ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ جب میموری ایلوکیشن اور ڈی ایلوکیشن ہوگی تو یہ ذرا تھوڑا سا ایکسپینسو آپریشن ہے لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ذرا یہ چیز دیکھیے کہ یہ آپ کو فلیکسیبلٹی دیتے ہیں رن uh, ٹائم پہ اسٹوریج مینجمنٹ آپ کو دیتے ہیں ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر آپ کے پوائنٹرس جو ہیں وہ آپ ٹھیک طریقے سے مینج نہ کریں تو it becomes very dangerous and unreliable dangling pointers آ جاتے ہیں گاربیج بن جاتی ہے اور اس سے جو ہے نقصان ہو سکتا ہے لیکن گاربیج کی وجہ سے یا رن ٹائم میموری ایلوکیٹ کرنے کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ if you run out of heap space جو آج کل کے انوائرمنٹ میں کافی مشکل کام ہے لیکن بہرحال اٹ از اے پاسبلٹی اگر if you run out of heap space that that is also possibility you would not know at compile time کہ آپ اس کیس میں ہیپ اسپیس سے آپ باہر جا سکتے ہیں تو بہرحال یہ ایک ایڈوانٹیج ہے جو رن ٹائم پہ آپ کو ویریبلس مل جاتے ہیں ڈائنمکلی ڈائنمک اسٹوریج آپ کو مل جاتی ہے اور رن ٹائم پہ آپ اس کی مینیپولیشن کر سکتے ہیں اگر یہ ہیپ ڈائنامک ویریبلس نہ ہوں تو پھر آپ رن ٹائم پہ یہ اس طرح کے نہیں بنا سکتے مثلاً فورٹ رن سیونٹی سیون وغیرہ میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے then the fourth type is implicit heap dynamic variable in this particular case allocation and deallocation is caused by assignment statement for example all variable in snow ball they are implicit heap dynamic advantage is flexibility but uh, lose detection تو یہ چوتھی طرح کی جو ہے یہ ہے بائنڈنگ امپلسٹ ہیپ ڈائنامک جو ہر اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ پہ آپ کو نہیں مل سکتی ہے تو ہم نے دیکھا جب اسکرپٹ پی ایچ پی سنو بال اس طرح کی لینگویجز میں جو وہاں جہاں پر آپ کے ویریبلس جو ہیں وہ ڈائنامک ٹائپ کے ویریبلس ہیں اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ سے ان کی ٹائپ چینج ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کی ٹائپ چینج کریں گے تو کیونکہ ٹائپ چینج ہونے سے میموری کا سائز چینج ہو جاتا ہے جو ویریبل کا ہے تو اس وجہ سے آپ کو نئی جگہ پہ اس ویریبل کو رکھنا پڑے گا جب آپ نئی جگہ پہ رکھیں گے تو امپلسٹلی اس کی وہ جو آپ ایلوکیشن ڈی ایلوکیشن کر رہے ہیں ویریبل کی so it becomes very inefficient and in the process you also lose type checking جس کا ہم اس سے پہلے تذکرہ کر چکے ہیں تو امپلسٹ ٹائپ چیکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈائنامک ٹائپ ہے ویریبل کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انفیشئنٹ ہو رہے ہیں لیکن بہرحال آپ کو فلیکسیبلٹی اس سے مل رہی ہے سو so, یہ جو بائنڈنگ کا کانسیپٹ جو ہے یہ بائنڈنگ کے کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ آپ کی جو ٹائپ جو ہے وہ کس ٹائم پہ ڈسائڈ ہو رہی ہے اور اس سے آپ کی ایلوکیشن اور ڈی ایلوکیشن پہ بھی فرق پڑتا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ جب اسٹیٹک بائنڈنگ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائپ اسٹیٹک ہے تو ان موسٹ کیسز آپ کے ویریبلس ہر طریقے سے وہ اسٹیٹکلی باؤنڈ ہوں گے جب آپ نے ٹائپ اس کی اسٹیٹک کر دی جب اسٹیٹک ٹائپنگ کے ساتھ آپ ہم ڈائنمک ایلوکیشن ڈی ایلوکیشن بھی کر سکتے ہیں جس طریقے سے ہم نے سی میں دیکھا کہ آپ کے اسٹیک ڈائنامک ویریبلس ہیں اس کے علاوہ آپ میلوک کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں ایک نیا ویریبل کریٹ کر سکتے ہیں run type C plus plus میں نیو اینڈ ڈیلیٹ ہے تو اس طریقے سے آپ ہیپ ڈائنمک آپ ویریبلس آپ کریٹ کر سکتے ہیں لیکن جو امپلسٹ ہیپ ڈائنمک ویریبلس ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ آپ کریں گے تو یہاں پر آپ کو implicit allocation and deallocation ہو رہی ہے آپ کو کیونکہ آبجیکٹ کا سائز چینج ہو رہا ہے تو آپ کو نئی جگہ پہ اس جگہ اس ویریبل کو لے کے جانا پڑے گا so this is a problem there یہ